ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مرد جنگ کرتے ہیں عورتیں جنگ نہیں کرتی ہم عورتوں کو آدھی میراث ملتی ہے یعنی مرد کے حصے کا آدھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی مجاہد کہتے ہیں انہی کے بارے میں آیت ان المسلمین والمسلمات بھی نازل ہوئی ہے ام سلمہ پہلی مسافرہ ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ آئیں جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار بائیس یہ حدیث صحیح ہے